کا استحضار ہو جائے گا پانی پینے کی سنت بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے پانی پینے کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں آگے پانی پینے کی سنتیں سن لیجیے والا فرماتے سنتوں کا پرچار کرو پرچار کا مطلب والا نے بتایا چار پر لگ جائیں خوب اڑنے لگے پرچار کرو یعنی چار پر لگاؤ خوب اڑنے لگے تو نمبر ایک پانی پینے کی سنتوں میں دائیں ہاتھ سے پانی پینا کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے بعض بچوں بعض بچے جو ہیں وہ لیفٹی ہوتے ہیں بعض جو کھبے کہتے ہیں تو کوئی اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے قدرتی فطری چیز ہے بعضوں کی جان جو ہے وہ وہ زیادہ جان بائیں ہاتھ میں ہوتی تو وہ اسی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن بڑوں کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے میں ان کو اہتمام کروائیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں خود بھی اہتمام کریں بچے جو بچے سمجھدار ہو رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کچھ بھی نہ کریں افسوس ہے کہ بعض مسلمان اور یہی نا معلوم ہونے کی وجہ سے سندر سے دور ہونے کی وجہ چائے پی رہے ہیں بائیں ہاتھ سے پان کھا رہے ہیں بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے یہاں تک کہ ابھی شریف میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام السلام نے مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھ سکتے ضروری ہے مغرب پڑھ کے آئیں گے آپ صحیح صحیح سے بیٹھو آرتی پارتی مار کے وہ پیچھے والے نظر نہیں آ رہے آرتی پارتی مارو تاکہ ایسے آدمی بیٹھنے سے زیادہ اونچا ہو جاتا ہے ہاں ایسے بیٹھنے صحیح رہتا ہے اور تھوڑا ہم نے دیر سے آنا شروع کیا تو سب نے دیر سے آنا شروع کر دیا یہ تھوڑی ہے یعنی جب پہلے آ جائے شہر پھر آئیں گے آپ نماز دکھاتے ہوئے ہم لوگ تو ہم لوگ ہمیشہ دس بجے جا کے بیٹھے رہتے انتظام بعض والا پونے گیارہ گیارہ بجے تشریف لاتے اور جیسے جیسے لوگ تاخیر کرتے گئے حضرت والا نے اس کو جمعے سے ملا دیا فرما جب آپ دیر سے آئیں گے تو ہم بھی جلدی آ کے بیٹھے ہم تو کسی مجبوری کے تحت دیر سے آتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں آپ ہی لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقف کیا ہے بلا وجہ ہم تاخیر تھوڑی کرتے ہیں وہاں نماز پڑھا لیتے ہیں پھر یہاں آ جاتے ہیں آج مولوی سلمان تھے وہاں اور یہاں آنا بھی تھا کچھ لہٰذا اس لیے جلدی آ گئے یہ چھاپا پڑ جاتا ہے جلدی آنے سے بعض دس آدمی جلدی آتا ہے کون کتنے وقت میں آتا ہے کون کتنا باخبر ہے یہ ابھی پوچھیے جب چھاپا پڑتا ہے جب پتہ چلتا ہے اس لیے اپنے خاص دوستوں کو ڈھانٹ لگاتا ہوں سب کو ڈھانٹ بھی نہیں لگاتا سب کو احترام سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی کام دینی ہر کام میں مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے تبدیل والوں کی سب ہمارے سب ہمارے کام ہیں سب شعبے ہمارے شعبے ہیں اب جو اس میں جڑتے ہیں ان کو بھی چاہیے شروع سے جڑے آخر میں آ کے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں بعض رائے اس لیے جاتے ہیں کہ دعا میں شامل ہو جائیں اب دیکھیے بزرگوں نے اس کے خلاف کیا دعا پندرہ پانچ منٹ کی کروائی ختم دی دعا کو مقصود کیوں بنایا مقصود آؤ اصلاح کراؤ اپنی دین کی بات سنو بعض لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ بس قیام کر لیں بیان بالکل مقصود ہی نہیں ہوتا مدنی مسجد یہ غلط ہے بیان مقصود کیوں نہیں ہے بھائی دین کی بات اللہ کی بات سننا چاہیے کچھ اندر آئے گا خالی جا کے سو گئے وہاں پہ یہ مقصد ہے یہ مقصد نہیں ہو مقصد ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرنا ٹھیک ہے بیان بھی مقصود نہ ہو لیکن اللہ کی محبت تو مقصود ہو اللہ کی محبت کیسے ملے گی جب کچھ اللہ والوں کی باتیں سنیں گے قریب ہوں گے جہاں بھی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی فرصت میں وہاں پہنچا جائے خاص طور پہ جب کہ معاملہ ایسا ہو جہاں پہ جہاں پہ اپنا فائدہ مقصود ہو وہاں آدمی پہلے پہنچتا ہے پہلے آئیے پہلے پائیے دکان کھولنے کے لیے ہر آدمی جلدی جاتا ہے لیکن نوکری پہ جاتے ہوئے دیر ہوتی ہے کیوں کہ نوکری کو آدمی اپنا نہیں سمجھتا کارخانے فیکٹری والے اتوار کو بھی پہنچ جاتے ہیں فیکٹری کے سیل جو ہیں وہ اتوار کو بھی پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں سے پیسہ مل رہا ہوتا ہے اور نوکر کو اگر کہا جائے گا کل آنا تھوڑی دیر کی وہ تو پہلے اس کو سر میں درد ہو جائے گا کہ کل آنے کا چھٹی کے دن آنے کا کیسے کہہ دیا کیونکہ اس کو اس کا وہ خاص زیادہ اس کو مل نہیں رہا کوئی اگر ملے گا بھی تو بہت مختصر سا ملے گا تو اپنا کام سمجھا جاتا ہے جب تو جب ہوتا ہے معاملہ اور یہ اپنا کام کب سمجھتا ہے جب آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے پھر وہ ہر جگہ ایسی چیز میں پہلی صف میں آئے اور مسجد میں بیٹھے اب جا رہے ہیں نماز شروع ہونے والی ہے تو وزو کرنے چلے اب گئے وہاں تین رکتیں ختم ہو گئی چوتھی رکت میں ملے نماز ثواب تو مل گیا ثواب مل گیا ہمیشہ یہ یہ کرے گا آدمی تو پھر امام صاحب تو اکیلے تقبیر پڑھیں گے خود بتائیے کون رہے گا وہاں اکثر جگہ اکثر مسجدوں میں دیکھتا ہوں اتنے کم نماز ایک ہی سفر مڑ دے گا دوسری سفر ابھی شروع ہو رہی جب سلام پھیر کے نکلنے لگے تو چار چار صفحے ہیں اور ڈیڑھ دو مسبوق مزموخی یہ وہی وہی سستی سستی ہے ہے یہ کہ جائیں گے مل جائے گی نماز تو مل جائے گی نماز ملنا اور ہے اور پہلے سے جانا اور ہے پہلے سے جانا اور ہر آدمی کچھ شبہ میں پہلے سے چلا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے دعوت میں آج دس بجے ہی کھانا لگ جائے شارپ ٹین پی ایم میں آج شاید ہو جائے اس لیے پہلے سے دس بجے موجود رہتا ہے کوئی بارہ بجے نہیں جاتا اللہ ماشاء اللہ کوئی بارہ بجے نہیں جاتا کہیں ختم ہو گیا کیا پتا کوئی آدمی ہے سر پھیرا ہو کہیں دس بجے لگاؤ کھانا اب جائیں تو ہال سے تو اس یہی بات ہے کہ بجائے اس کے ہم اس اس میں میں سستی کا مظاہرہ کریں پہلے سے موجود رہے چار پانچ منٹ پہلے چلے جائیں پھر بعد لوگ سمجھتے ہیں ابھی پانچ منٹ نہیں ہے تو سنت نہیں پڑے کیونکہ چار سنتوں میں پانچ منٹ عموماً لگ جاتے ہیں بعد جلدی جلدی چار منٹ میں پڑھتے کیا ضرورت ہے دو دو نفل پڑھنے آسانی کے ساتھ اگر تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے پانچ سے چار ساڑھے تین تین منٹ بھی رہ گئے تو تین منٹ میں بھی مختصر دو سنت دو نفلیں پڑھی جا سکتی دو نفل سلاۃ المسد سلاۃ الوضو سلاط حاجات سب نیتیں اس میں کر سکتے ہیں دو نفل پڑھ لیے پہلے سے پہنچ کے اور فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ جتنی دیر آدمی مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے انتظار میں بتائیے کتنے لوگ ہیں سو میں سے شاید دو چار آدمی بھی خاموش نہ بیٹھتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کوئی تلاوت کے لیے قرآن نکال کے پڑھ رہا ہے کوئی ایسے ہی کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے گرو شریف پڑھ رہا ہے تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے گرو شریف کی مدیلت میں فرمایا من صلی علیہ پڑھنا جو ایک مرتبہ مجھ پر گرو بیچتا ہے صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں بتائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ آدمی درو شریف پڑھے بلا وجہ بلا وجہ ادھر ادھر کی کی ایران توران ادھر ادھر کی باتیں اور ویگنوں میں جا رہے ہیں ادھر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے تو جو نظر آئے گا تو وہ بھی نظر آئے گا بھی نظر آئے گی بھی سب کچھ ہوگا پھر جو ہے حکیم علمت تھانوی جیسا متقی مفسر عالم فقیر نہ جانے کیا کیا محدث فرماتے ہیں کہ جب ایک ٹرین کے برابر میں دوسری ٹرین آ کر لگتی ہے تو میں اس ٹرین کی طرف نہیں دیکھتا مبادہ اس میں کوئی عورت بیٹھی ہو مبادہ وہ عورت حسین ہو مبادہ کا ترجمہ بیبی بیبی چانس مبادہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے اس میں آج کے نوجوان مبادہ میں پھنس جائے گی مبادہ کیا چیز مبادہ جو ہے ہمارے عارف صاحب بھی انگریزی میں فتوا لکھا انہوں نے نے لکھا تو انگریزی میں لکھ کے دیا پھر میں نے ترجمہ کروایا اسے بازوں پہ ہے اردو اتنی وہ نہیں ہے اور ہمارے بعض اور بھی دوست ایسے کہ اردو ان کی قابل رحم ہے انگلش جو ہے وہ فرفر جو ہے وہ چلتی ہے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے کوئی گناہ نہیں لیکن حضرت والا نے ساؤتھ افریقہ کے علماء سے بھی فرمایا ساؤتھ افریقہ کے علماء سے بھی فرمایا کہ اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ صرف ایک طرف گجراتی ایک طرف انگلش یہ نہیں بلکہ اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ کیونکہ وہ عربی عربی ہر آدمی ہر ہر بچہ عالم تھوڑی ہوتا ہے پوری پود عالم نہیں ہوتی کسی چیز کہیں کہیں عالم ہوتے تو عربی تو ہر کوئی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا بعض علماء بھی پوری طرح نہیں صلاحیت رکھتے اچھی طرح سمجھنے کی یا بیان کرنے کی تو تو سہارا کس کا لینا پڑے گا ترجمے کا فارسی ندارت اور اب کیا رہ گیا اردو اب فارسی کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے تقریباً اکثر بڑی بڑی کتابوں کا لہٰذا نے وہاں پہ فرمایا کہ اردو اردو زبان کو اپنے گھروں میں بولا کو اردو زبان کا بولنا اس لحاظ سے کہ تم ہماری اولاد جو ہے وہ دین سے قریب رہے ورنہ وہ انگلش میں کتنی کتابوں کے ترجمے ملیں گے انگلش میں بہت شاد و نادر جو ملیں گی بھی بعد میں تحریفات ہوں گی جو چھاپتا ہے وہ اپنا اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایڈیشن کر دیتا ہے تو اس لیے فرما اردو زبان کو اپنے گھروں میں رائج کرو اور اور یہ کیونکہ ضرورت ہے وقت کی اس کو ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں تھوڑا مطالعے کو وسیع کریں مطالعہ جب اردو کا وسیع کریں گے مفتی صاف عثمانی صاحب کی اصلاحی خطبات ہیں حضرت والا کے مواعد حسانہ ان سبوں کو پڑھنے سے بھی جو ہے وہ بے شمار الفاظ جملوں میں استعمال ہونے کی وجہ سے اردو خود بخود اچھی ہو جاتی آگے پیچھے کے سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے مطالعے کی کمی ہے پوچھا کہ مطالعہ کس کو کہتے ہیں بچے نے کہا کہ مطالعہ صبح کو جب اما ہماری ہمیں کہتی ہیں کہ بیٹا ناشتہ بعد میں کریے پہلے منع کو مطالعہ یہ والا مطالعہ نہیں ہے یہ مطالعہ ہے مطالعہ کتاب پڑھنا تو فرماتے ہیں کہ ملمت مجدد الملت کہ جن کی جن ساری امت پہ جن کا جہاد تھا نفس پہ امت کی نفس پہ حکیم الامت اس کو کہتے ہیں بعض لوگ ڈاکٹر اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں جائز نہیں ہے ایسے آدمی کو حکیم الامت کہنا جس کا عمومی تعارف صرف شاعر اور ادیب کی حیثیت سے ہاں اگر کوئی شاعر ادیب کہے تو ہمیں اختلاف نہیں ہوتا افسوس جب ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگ بھی لکھتے ہیں کہ جو دینی علوم سے باخبر ہے ہمیں اس کے شاعر کے بڑا ہونے میں کوئی اختلاف نہیں میں نہیں سمجھتا کہ غالب کے بعد اردو میں اقبال سے بڑا کوئی شاعر پیدا ہوا ہو غالب کے بعد لیکن لیکن اقبال شاعر ہے فلسفی ہے ادیب ہے دینی رہنما نہیں ہے اور اکثر باتیں اس کی صحیح بھی ہیں بہت سی باتیں لیکن بہت سی باتوں سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے شریعت کے اعتبار سے نظریات کے اعتبار سے شرعی اعتبار سے اس پر فتوا لگ سکتا ہے کیونکہ ایک مند آدمی کے لیے کہنا جائز نہیں ہے کہ تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے سمندر سے ملے پیاسے کو نم سمندر سے ملے پیاسے کو نم بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے ناؤز ایک مجذوب اور بچہ تو ایسا کہہ سکتا ہے کہ آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایسا کلام کرنا جائز نہیں اور یہ ایک جگہ نہیں ایسی بے شمار جگہ موجود میں میں میں دلے ناد کھٹکتا ہوں دلے یزدہ میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ اللہ اللہ شیطان کی طرف سے آنکھ رہے بس شاعری اسی کا نام ہے کسی نئی بات کو پیش کرو تو لوگوں میں ذرا جو ہے وہ مشہور ہو جائے تو بندے نے کیا کہ اگر صرف شہرت ہے پیش نظر اگر صرف شہرت ہے پیش نظر تو شیطان سا کون مشہور ہے اس سے بھی کوئی لاؤ بچہ بچہ جانتا ہے شیطان کی شہرت سب تو شہرت صحیح سب کچھ نہیں اصل چیز جو ہے وہ عزت اور عظمت ہے اور وہ دین سے ملتی لہذا حکیم الامت مجدد الملک حضرت مولانا اشرف علی خانگی کو کہا جاتا ہے اور اقبال کو ٹھیک ہے آپ بڑا شاعر کہنے فلسفی کہنے اس میں کوئی شک نہیں بہت سے اچھی باتیں اور امت کی عمومی بیداری کے لیے اس نے بہت کچھ کام کیا حضرت والا کسی نے کہا کہ اقبال نے کہا کہ میں نے روشنی میں نے عقل مغرب سے لی ہے روشنی صوفیہ سے لی ہے حضرت والا نے فرمایا کہ ہاں روشنی تو لی لیکن اس میں لوڈ شیڈنگ تھی لوڈ شیڈنگ تھی اس روشنی میں کہ داڑھی چہرے پہ نہیں آ سکی اگر اگر پوری روشنی ہوتی تو شریعت کے کے مطابق مطابق داڑھی ہوتی لیکن ایک روایت آخری عمر میں ڈاکٹر اقبال نے بھی داڑھی رکھ لی تھی علامہ بھی اس لیے کہتے کہ علامہ اس کو کہتے ہیں جس کے بعد بہت بڑا علم ہو اور بہت بڑا علم کے لیے ویسے ہی عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے لہذا ڈاکٹر اقبال نے آخری عمر میں داڑھی رکھ لی تھی روایت صحیح ہے محمد مدر صاحب نے حکیم کلیم اللہ صاحب سے سن کر یہ روایت کی کریم اللہ صاحب نے بھی کسی علی میاں ندوی یا کسی بڑے سنا علی علی میاں ندوی کی ملاقات ڈاکٹر اقبال سے ہوئی ان کی جوانی علی میاں ندوی کی جوانی تھی اور ڈاکٹر اقبال کی آخری عمر تھی وہ لاہور آئے تھے اقبال سے انہوں نے ملاقات کی تو ابھی بھی وہ تصویر ہمارے دوست نے بتایا مجاز اور خلیفہ حافظ ہیں اور فوج میں ہیں انہوں نے بتایا کہ میں نے لاہور کے عجائب گھر میں ڈاکٹر اقبال کی وہ تصویر دیکھی ہے جو داڑھی کے ساتھ ہے اس لیے نہیں کہتے کہ ان کو آئیڈیل سمجھنے والے بھی داڑھی نہ رکھ لیں ان کو اچھا سمجھنے والے بھی یہ بھی تو مولوی تھا لہٰذا ہمیں بھی تصویر ہے اتنی بڑی بڑی موچوں کے ساتھ آج سے پانچ چھ سات سو سال پہلے داڑھی مڈانے کا تصور بھی نہیں تھا بڑھانے کا ہاں سبالا رکھتے تھے لیکن داڑھی پوری ہوتی تحجد گزار ٹیپو سلطان اس کی تصویر ایسے کہ جیسے جو ہے کوئی بالکل چودھری ہے پنجاب کا جو بالکل شریعت کے خلاف یہ سب اپنی جیسا چشمہ ہوتا ہے ویسی نظر آتا تھا جیسا چشمہ ہوتا ہے ویسی نظر آتا ہے تو حکیم محمد فرماتے ہیں کہ میں جب اتنے بڑے بزرگ اتنا احتیاط کرنے والے تفسیر بیان القرآن کے مصنف فرماتے ہیں کہ جب میں کسی ٹرین میں سوار ہوتا ہوں اکثر ٹرین میں سفر ہوتا تھا حضرت کا جب میں کسی ٹرین میں سوار ہوتا ہوں اور میرے برابر میں کوئی ٹرین آ کر رکتی ہے تو میں اس ٹرین کی طرف نہیں دیکھتا مبادہ اس میں کوئی عورت بیٹھی ہو مبادہ وہ حسین ہو مبادہ میری نگاہ اس پر پڑ جائے مبادہ میں ہٹا نہ سکوں اتنا بڑا مجدد اور محدث کہہ رہا میں ہٹا نہ سکوں اپنے پر اتنا بھی اعتماد نہیں ہونا چاہیے نہیں دیکھ تو نہیں ہٹا لیں گے کیا پتا بعض دفعہ ایسی بے خودی تاری ہو جاتی کہ آدمی کا دل نکل کے چلا جاتا ہے دل کی نہیں تقسیم کمند آنکھیں ظالم یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا لہذا فرمایا کسی لیے میں دیکھتا نہیں تھا تو ہم جب ویگن سے ادھر ادھر دیکھ کے چلیں گے تو کیا نظر آئے گا یا غیر محرم عورتیں یا ہولڈنگ ایسے بڑے بڑے بورڈ جن پر جن پر ماں ماؤں بہنوں کی عزت کو اچھال کر کاروبار کیا جا رہا ہے یہ مسلمان ہیں جو ماؤں بہنوں کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں اور ان کو کپڑے اتار رہے ہیں اور اپنی اشیاء بیچ رہے ہیں گرمی جیسی آتی ہے فوراً جو ہے اتنے کپڑوں کے اشتہارات کپڑے کم عورتیں زیادہ ہر چیز پہ عورت یہ کیا ہے یہ مغرب کا کتنا ہے جو مشرق میں آیا بس انہی کی رفتار چلنے لگے کہ یہی طریقہ ہے لوگوں کو متوجہ کرنے لوگوں کو متوجہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ عورت کی تصویر بنا دو اور کوئی بھی شاد و نادری اس کے اور تفصیلات پڑھتا ہو جو اسی اسی ایک چیز میں کھو کے رہ جاتا ہے وہ دوسری تفصیلات کیا پڑے گا فائدہ پھر بھی نہیں ہوتا جو مقصود ہے دنیا میں حاصل نہیں ہوتی ایسے اور اگر حاصل ہو بھی جائے تو برکت نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی لانت کے ساتھ حاصل ہو وہ دنیا وہ, دنیا جو ہے قابل مذمت ہے میں جال تک دنیا ہاں وہ دنیا ہے گاڑی اللہ تعالیٰ نے دی ہے بندے نے عرض اگر گاڑی کی نعمت ہے مہیا گھمائے سمت اہل دل کو پہیا اگر گاڑی گاڑی کی نعمت ہے مہیا گھمائے سمت اہل دل کو پہیا کرائیں اپنی اصلاح بھیا نہیں ہے ایسی دولت میں برائی یہ کیسا چیز ہی ایسی ہے کی طویل نظم ہے یہ کیسا چیز ہی ایسی ہے بھائی اس سے آدمی جو ہے بہت سے رشتے داریاں بھی کر جاتی ہیں اور بہت سے جو ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لیکن اس میں بہتری بھی ہے تو اگر فضل خالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جال تک دنیا اگر وہ دنیا ذریعہ آخرہ آخرت کا ذریعہ بن جائے اللہ اور آخرت کا وسیلہ بن جائے یہی بہترین پونجی ہے یہی بہترین پونجی لا بالغنا من اتق اللہ عز و جل اس غنا دولت مندی میں کوئی برائی نہیں کہ جس میں جو جس سے اللہ تعالیٰ کا جس میں خوف موجود ہے ورنہ غریب بھی ہے تو اللہ سے دور ہے علی غریب ہونے تھوڑی جنت میں چلا جائے آج غریب ہے اور کیبل دیکھ رہا ہے غریب ہے گھر میں ٹی وی ہے گھر غریب ہے اکثر غریب طبقہ اب نماز سے دیدار ہے اقبال نے اس دور میں کہا تھا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب سہمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہے نا شکوا میں نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب جواب شکوا میں عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے اگر آج اقبال حیات ہوتے تو میں کہتا غریب کی جگہ امیر لگا دیجیے اب معاملہ الٹ گیا ہے اب الحمد للہ تاریخ روڈ اور ڈیفینس کی سلطان مسجد آباد ہے میں نے نماز پڑھی ہے وہاں اور تاریخ روڈ کی مسجدیں آباد ہیں اچھے اچھے علاقوں کی اور اگر غیر آباد ہے تو وہ غریب علاقے کہ جس میں کھانے پینے کو بھی نہیں ہے مسجدیں بھی آباد نہیں خصیرت دنیا والا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ اللہ تعالیٰ تنبیر الغافرین میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں امیر عیاش کو جس کی جو امیر ہے دولت مند ہے لیکن عیاش ہے ناپسند ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں غریب عیاش کو غربت بھی ہے پھر بھی عیاشی کر رہا ہے امیر کے پاس تو ریزن ہے وجہ ہے اس کے بھٹکنے کی کہ دولت اتنی آ گئی وہ بھٹک گیا غریب کے پاس کیا کیا چیز ہے جو وہ بھٹک رہا ہے اس کو تو اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے بعض دفعہ مصیبتیں اسی لیے آتی ہیں کہ آدمی مسجد کا راستہ بھول جاتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح تمہیں کہاں سے کیا مل رہا ہے پھر وہ جب مسجد جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے جب غیر اس کو ٹھڈے لگاتے ہیں اور غیر جو ہے وہ منہ پھیر لیتے ہیں تب اللہ یاد آتا ہے وہ تو نے بات نہ مانی تو اب خدا کے چلے جب پھر اللہ کے پاس آتا ہے پھر اسی لیے مصیبت بعض مصیبتیں بھی رحمتیں بن جاتی ہیں چلی شوقی نہ کچھ باد صبا کی غالب کے شیر کو والا پڑا کرتے تھے مسجد میں مسجد میں پڑا کرتے تھے یہ فرما کر کہ میں نے اس شیر کو دیکھو مسلمان کر دیا اس کا جو ترجمہ اور تشریح کی ہے اس سے یہ شعر مسلمان ہو گیا کہ چلی شوخی نہ کچھ باد سبا کی بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی باد سبا نے چاہا ہوا نے کہ زلف کو بکھیر دیا جائے تو بری معلوم ہو کہ بنا گھار نہ ہو لیکن عاشق کو وہ اور اچھی لگی بکھری ہوئی زلفیں اب یہ تو ایک مجاوی معاملہ ہے لیکن اس کا حقیقی حضرت والا نے مانی کیا بیان کیا کہ ایسا ہوا کہ کسی عاشق پر جو ہے مصیبت آ گئی پھر اس کی مثال حضرت معمومی رحم اللہ تعالیٰ سے حضرت والا دیتے تھے کہ بیان فرماتے ایک زمانے میں ایک عاشق مجاز تھا اس زمانے میں پہلے زمانے کی بات ہے چوریاں بہت ہو رہی تھی اور وہ رات کو گھوم رہا تھا اپنے محبوب کے چکر میں ٹائم کہیں دیا تھا اس کو مل نہیں رہا تھا کون سا پارک ہے کیا لہٰذا ایک دو بجے رات کو عاشق شاپ ویسے ہی بیچاروں کے پاس کھانے پینے کو کم ہوتا ہے اسی چکر میں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نام پہ بابا مجھے جو ہے وہ چائے چائے پلا دو ہوٹل میں بیٹھا چائے پلا دو کہا ایک اور چائے لا دو بھائی اللہ کے نام پہ میری گرل فرینڈ بھی میری گرل فرینڈ بھی ساتھ کہا کہا کہ کہ فقیر ہو کے گرل فرینڈ بناتے ہو اس نے کہا کہا فقیر ہو کے گرل فرینڈ گرل فرینڈ نے فقیر بنا دیا کون ہے بہت مجدار ہے تو آشقی یہاں تک پہنچا دیتی کہیں دیکھا جاتا ہے کئی لوگ تباہ ہو گئے اس چکر میں مار ڈالا تماش بینوں نے زہر کھلوا دیا حسینوں نے زہر کھلوا دیا حسینوں نے مار ڈالا تماش بینوں نے تو مولومی فرماتے ہیں کہ وہ عاشق مجاز صاحب رات میں گھوم رہے اپنے محبوب کے چکر میں چوکی دار نے دیکھ لیا اس زمانے کے دوڑایا اس کو دوڑا کے اس کو دو چار ہنٹر بھی لگائے ہنٹر کھا کے اس کا دماغ جو ہے وہ بالکل سینٹر میں آ گیا لہٰذا وہ ایک پارک میں اس نے چھلانگ لگا دی باغ میں پارک میں اس زمانے باغ ہوتا تھا اب پارک ہوتا ہے جب چھلانگ لگائی اس نے تو دیکھا رہے اس کا محبوب بیٹھا وہاں انتظار کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ یا اللہ اس چوکی دار اس کوتوال کے ہر ہر ڈنڈے پر سو سو رحمتیں نازل فرمائی جس نے مجھے میرے محبوب سے ملا دیا جس نے مجھے میرے محبوب سے ملا دیا تو اللہ جس پر رحمت نازل فرمائی یہ واقعہ بیان کر کے قصہ حکایت بیان کر کے وہ بھی فرماتے اسی طرح بعض مصیبتیں آ کے اللہ تعالیٰ سے ملا دیتی وہ اللہ کا نام لینے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ اللہ والا بن جاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے سکون اسی میں کہاں چکروں میں ہم پڑے تھے لوگوں نے جو ہے کیا کیا دھوکے دیے اور دنیا والوں نے آنکھیں پھیر لی پھر اللہ اس کو یاد آیا تو یہ یہاں حضرت والا پڑھتے تھے چلی شوقی نے کچھ باتیں سبا کی بگڑنے میں بھی ظلم حالات ایسے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا بنانا چاہتے پھر وہ کچھ جڑتا ہے نیک لوگوں میں کچھ پڑھتا ہے وظیفے اور کچھ اللہ والوں میں رہتا ہے اللہ والا بن جاتا تو بت النسور یہ صاحب اور آئے بہت قریب سے آئے ماشاء یہ آنے کا وقت ہے تمہارے بیٹھو ذرا سا قریب قریب آ جائیے دیکھ آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو شاعر کہتا یہ بھی شکر ہے کہ آگے نہ آتے تو ہم کیا کرتے والی کہتے ہیں نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی نہ آتے تو یاد آ گئے نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تعمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد مگر یہ بتا طرز گفتار کیا تھی اس انداز سے انہوں نے کہا تھا نہیں آنے کا اگر اقبال وہی یاد ہے غزل کی طرف جاتے تو شاید غالب کوئی پیچھے چھوڑ دیتے اس دور کے اعتبار سے لیکن انہوں نے ایک کام دوسرا کیا جو کافی حد تک کامیاب بھی رہا اپنے لحاظ سے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بزرگوں کے عمل کو دیکھنا چاہیے بجائے اس کے ہم اس وقت کو ضائع کریں بسوں میں موٹر سائیکلوں میں بھی پڑھ سکتا ہے آدمی موٹر سائیکل میں بیٹھے ہوئے جو کچھ گنگنا رہے ہیں اس سے بہتر ہے دوری شریف پڑھ لیں تیسرا کلمہ پڑھ لیں لیکن ہر وقت پڑھنا بھی مقصود نہیں ہے خاموش رہے نظر کی حفاظت کرے خاموش رہے جو نظر کی نظر کی حفاظت کرے یہ بھی عبادت ہے جیسے پڑھنا عبادت مثبت میں سے ہے عبادت ہے ایسی عبادت جو مثبت ہے پلس ہے اور ایک عبادت منفیہ مائنس ہے گناہ سے بچنے کی عبادت ہر وقت گناہ سے بچنے کی فکر نگاہ کی حفاظت زبان کی حفاظت کوئی ہم سے غلط بات نہ نکل جائے من حسن الاسلام یہ حدیث شریف جو میں پڑھ رہا ہوں من حسن الاسلام اسلام کا حسن یہ ہے اسلام کے حسنوں میں سے یہ ایک حسن ہے کہ المر ترک لا یعنی کہ انسان ان باتوں کو ترک کر دے جس کا کوئی فائدہ نہیں من جملہ ان کے گٹکا کھانا ایک بات ہے بس پڑھا لکھا طبقہ بھی کھانے لگا جو غیر پڑھا لکھا ہے وہ تو کھاتا ہی ہے لیکن پڑھا لکھا بھی اب دیکھا دیکھی شروع ہو گیا منہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ بھرا ہوا ہے منہ کھلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور بعض با اعتماد راویوں نے بتایا کہ کینسر بھی پیدا ہوا مر بھی گئے لوگ اس سے ایسی چیز کھانا جو اتنی سستی بھی ہے اور اتنی نقصان دہ بھی ہے اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کا منہ جو ہے ہر وقت بند رہتا ہے بات بھی نہیں کر پاتا منہ اٹھا کے او او کر کے بات کرتا بات کرنے کے لیے بغلے کی طرح بغلے کی طرح جو ہے وہ منہ اٹھا کے بات کرتا ہے تو اس طرح ایسی چیزوں کے اس کا استعمال سگریٹ سگریٹ سب اور ریڈ دو جان دو جانوروں کا مجموعہ ہے سب کہتے ہیں کتے کو اور ریڈ جو ہے وہ تو مشہور ہے چوہے کو لہٰذا ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو بیکار چیز ہے اسی طرح بلا وجہ کا بلا وجہ کی اخبار بینی ایک ایک دو دو گھنٹے بعضوں کا باتھ روم بھی بہت عالیشان بنا ہوتا ہے اس میں بیٹھ کے اخبار پڑھتے ہیں باتھ روم کے اندر باتھ روم میں لاکھوں روپے لگ رہے ہیں آج کل اس میں بیٹھ کے صاف بہادر اخبار پکڑتا ہوں اسلام تو لے جانا جائز نہیں اس میں لے جائیں پڑھنا ہی ہے تو اسلام اخبار ہے جس میں تصویر ڈھونڈ کے نہیں نکال سکتے آپ تصویر میں ایسی چیز دھندلی لگا دیتے کہ کوئی مفتی نہیں بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تصویر ہے لہٰذا ایسا اخبار پڑھے جس میں نظر پڑھنے پر بھی کہیں نہ جائے یہ سب ایسے اسی لیے لاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو نظر پڑے پڑ جائے کم از کم چلو یہ ہو سکتا ہے جو ہے بچ بھی جائے آدمی لیکن بچ کیسے جائے گا جب وہ جان کے ایسی چیز لا رہا ہے تو اس کو بچنا چاہیے ایسی چیز کے لانے سے خبر تو اس میں بھی آ جاتی دنیا تو اتنا چھوٹا سا گاؤں بن چکی ہے کہ ایک منٹ میں کہاں سے کہاں خبر موبائل پہ آ جاتی ہے فوراً پھر اس کے لیے یہ کہنا کہ نہیں صاحب اس اخبار کے بغیر جو ہمارا ہاں، کھانا ہضم نہیں ہوتا سیاست جو ہے وہ آج کل پتہ نہیں کیا چل رہی یہ سب بھی لا یعنی لا یعنی جس کا کوئی مطلب نہ ہو یعنی یعنی بہترین اسلام حسین اسلام اس کا ہے جو بے مطلب چیزوں کو چھوڑ دے بیکار صحبتیں گیدرنگ گیدرنگ ہے ہماری صاحب چار آدمی ہم بیٹھ جاتے تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے کچھ وہ بولتا ہے کچھ ہم بولتے ہیں وہ کوئی ڈرامے کی بات کرتا ہے ہم کو اس کو نیک بات بھی بتاتے بتائیے وہ تو اپنی ہاں کریں ہم اپنی ہاں کریں یا تو سیکھو یا سکھاؤ حضرت والا نے فرمایا یا دین سیکھو یا سکھاؤ تیسرا کام نہ پہلے سیکھ تو نہیں صحیح تب سکھانے کے قابل ہوں بس یہی سب بحث بازی ہو رہی کہ آدم علیہ السلام اور علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا ذرا بتائے کوئی اب اب پوچھ رہے سے علما اس وقت اس میں لگ رہا ہے کتنے اہم مسائل موجود ہے یہ کہ کوئی سوال ہونے والا سوال ہے قیامت میں سوال ہوگا موسا علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا کوئی بتائے کہ اس والدہ کا نام کیا تھا ذرا بتائیے یہ سب بیکار بحث ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایسے وقت کو ضائع کرنا کرکٹ میچ دیکھنا یا سننا یہ سب وقت کا ضیاع ہے بہت پکے نمازی ہیں نماز بھی پڑھنے چلے جاتے ہیں لیکن دھیان تو وہیں اٹکا ہوا ہے سینچری ہوئی یا نہیں ہوئی کتنے آؤٹ ہو گئے جا کے پتا چلے گا دھیان وہیں لگا ہو کیا فائدہ ہے ایسی چیز کا اس میں دھیان دھیان وہیں وہیں لگا لگا رہے رہنے کی وجہ سے کھانا پہلے کھانا جائز ہے دیکھیے شریعت کا حکم جہاں میں نے بتایا کہ پہلے سے چلے جائیں اگر بھوک تیز لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لیں تیزی کے ساتھ جلدی سے کھانا کھا لیں تاکہ کھانے میں بھوک اور صرف یہ نماز میں بھوک کا خیال نہ رہے کہ کھانا کھانا ہے جلدی پیٹ جو ہے پیٹ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں فرماتے ہیں یوں مت کہا کرو پیٹ کلو اللہ پڑ رہا ہے یوں کہو چوہے دوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے چوہے تو دوڑ سکتے کلو اللہ ہے یہ قرآن کی آیت اور پیٹ جو ہے پیٹ میں گندگی ہوتی ہے ایسی طرف کیوں منسوخ کرتے یوں کہو کہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں تو ایسے وقت میں پہلے کھانا کھانا جائز ہے تاکہ دھیان کھانے میں نہ اٹکا رہے تو اس چیز آئے کہ اس ایسے میچ ویچ میں دھیان کو پھنسانا یہ بورڈ یہ لوڈو یہ اشتیاق احمد کے ناول کسی کے بھی ناول ہو اشتیاق احمد تو اب دیندار ہو گئے میری ان سے بات ہوتی ہے میں نے سے میں میں نے نے ان کہہ دیا تھا ملاقات آپ کو کوئی ناول نہیں پڑھا الحمد مجھے اس پہ کوئی پشیمانی نہیں بچپن سے یہ ذوق رہا ہے کہ صحیح چیز پڑھے آدمی پڑھے تو وقت جو صحیح کام میں آئے اگر ٹھیک ہے کہیں جا کے کوئی ایسی بات آتی بھی ہے کام کی تو کئی صفحات کے بعد آتی ہے جب ایک ایک فائدہ مند چیز موجود ہے حضرت والا کے مواعد ہیں کہ محمد تانوی کے مفتی شبی صاحب کے اسی طرح جو ہے مفتی نقو عثمانی صاحب کے جب اچھی چیزیں موجود ہیں تو پھر ایسی چیز کے چکر میں اور پھر ایسی چیزوں کا نشہ ایسا لگتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں نہیں ہوتا پھر نماز کے اوقات میں تاخیر ہوتی ہے کیرم لوڈو شطرنج اسی لیے ایسی چیزوں کو منع کیا جاتا ہے ایسی چیزوں کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اس میں اس میں جو ہے اتنا زیادہ انحماق ہوتا ہے کہ ادھر اما آواز دے رہی ہیں بچے صاحب کو پتہ ہی نہیں بچہ بچی وہ اپنے اپنے مطالعے میں یا ایسی چیزوں ویڈیو گیم میں فیروز بھائی بڑی اچھی بات کہتے ہیں کسی آپ کو کیا بننا ہے ویڈیو گیم کی بغیر تصویر کی تو اجازت ہے نا فیروز بھائی ہم یہ پوچھتے ہیں آپ کو اگر ولی اللہ بننا ہے تو کیا کسی ولی اللہ کو آپ نے کھیلتے دیکھا ہے کوئی آیا کہ حضرت یہ پوچھنا ہے کہ یہ مسئلہ یہ یہ روحانی مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیسے اصلاح کریں کہ ٹھہرو ابھی میں کھیل رہا ہوں ایک ہزار بنا لوں پہلے پوائنٹ اس کے بعد <laughs> یہ فیروز بھائی کے مرکز ہے پہلے پہلے میں یہ پورا کر لوں پھر بتاؤں ایسا کوئی ہوتا ہے جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ سب چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتا اتنا قیمتی وقت ہے ایک ایک سانس جو ہے یہ جو گزر رہا ہے دوبارہ واپس نہیں آئے گا ہو رہی ہے عمر مسلے برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے ایک رہ روے ملک آدم دف اچانک دف آتن ایک روز یہ جائے گا تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اچانک ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں آج کل پھر بھی آدمی گنا کی زندگی میں لگا رہے کتنی خطرناک بات ہے ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے گزرتا گزرا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا آدمی کتنی کوشش کر لے کچھ بھی کر لے جب جب جب آدمی جانے کا وقت ہو جائے گا من الصالحین اے کاش میں نیک اور سچے لوگوں میں ہو جاتا صالحین لوگوں میں ہو جاتا لیکن لا ولا جب وہ وقت آ پہنچتا ہے تو ایک نمہ کی تیاری کے لیے نہیں ملتا ابھی ابھی ہمارے پاس اچھا خاصا وقت نوجوانوں کے پاس بھی اور نوجوانی میں بھی اسی لیے نوجوانی میں اصلاح کر لیں ورنہ ایک بڑے میاں سے میں نے کہا تھا کہ اب تو آپ کو بوڑھے ہو گئے اب تو خواہشات کمزور ہو گئی ہو گئی ہوں گی اب تو زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہوگی گناہ سے بچنے انہوں نے فرمایا کہ ارے میاں یہ آج سے بیس پچیس سال پہلے کی بات ہے یہ قصہ ہے کہ جب آتش جمع تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں تو نوجوانی ہے مشقت ہوتی ہے گناہ سے بچنے میں ہم اٹھانا پڑتا ہے انہوں نے فرمایا ارے میاں تمہاری بات اپنی جگہ ہے لیکن بڑھاپے میں بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے کیوں کہ جب موٹر پرانی ہو جاتی ہے تو بریک بھی لوز ہو جاتے ہیں لہذا یہ نہ سمجھے کہ بڑھاپے میں خود بخود گناہ چھوٹ جائیں گے اگر یہ گناہ کی کی بنیاد زیادہ سخت ہو گئی اور بنیاد ایسی پڑ گئی تو حضرت فرماتے اسی اسی سال کے بوڑھوں کے خطوط آتے ہیں کہ بدنگاہی کا مرض ابھی تک نہیں نکلا لہٰذا ہمت کریں ابھی جو نوجوانی میں آدمی میں قوت رہتی ہے ہمت کرنا آسان ہوتا ہے اور گنا چھوڑنا آسان ہوتا ہے در جوانی توبہ توبہ کردم پیغمبر شیو پیغمبری جوانی میں کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے اور بڑھاپے میں تو بڑھاپے میں تو سب ظاہر بات ہے منہ میں دانت نہیں منہ میں دانت نہیں پیٹ میں ہاتھ تو رہتی ہے لیکن مسل مشہور ہے منہ میں دانت نہیں پیٹ میں ہاتھ نہیں اب کیا اب کیا رہے گا اللہ اللہ ہی کرنا پاس جو کچھ تھا وہ سرفے میں ہوا اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی لیکن ہونا یہ چاہیے کہ نوجوانی میں ہم اللہ تعالیٰ سچی توبہ کریں پھر کیا ہوگا شیطان فوراً وسطہ ڈالے گا پھر گنا گئے تو کیا ہوگا پھر گنا ہوں گے پھر توبہ کر لیں پریشان کیوں ہوتے مایوس بھی نہ ہو پریشان بھی نہ ہو فکر مند ضرور رہے دیکھیے ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہے مایوسی سے بھی بچنا ہے پریشانی سے بھی بچنا ہے لیکن فکر مند رہنا ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی عمل صادر نہ ہو جائے ہر وقت یہ فکر رہے یہ شخص متقی ہے اگر کبھی ایسا ہو گیا ابتدا ہو گئی رو رو کے توبہ کر لیں رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل بنا لیں منہ تو سب بنا سکتے تنہائی میں تنہائی میں نہ ہو مجمے میں ہو دکھانے کی نیت نہ ہو دکھانے کی نیت ہونے سے ایسا ہوتا ہے کہ ریا کاری آتی اگر خود ہی آدمی کو ایک کیفیت تاری ہے اللہ میں تو سب سے نکما ہوں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ولی اللہ بن گئے ہم وہیں کے وہیں اتنے عرصے سے سن رہے ہیں اور سن سن کے سن ہو گئے بالکل تو یہ سنتیں کو سن لیجیے تاکہ یہ ہماری زندگیوں میں آ جائیں بتائیے پانی آدمی دن میں کتنی دفعہ پیتا ہے سنتوں کے مطابق پانی پیئیں گے تو یہ ہمارا پانی پینا ثواب بن جائے گا دین کا کام بن جائے گا دائنے ہاتھ سے پینا کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے پانی پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے بلا وجہ کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے بسم اللہ کہہ کر آب زمزم مستثنا ہے آب زمزم کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے اور اگر بیٹھا ہے تو مفتی رشید صاحب فرماتے تھے بیٹھا ہے تو خاص طور سے کھڑا نہ ہو کھڑا ہے تو کھڑے کھڑے پی لے کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس کو کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے اور بیٹھ کے کھڑے ہونا بیٹھا ہوا آدمی جو ابھی بیٹھا تھا اور اس وجہ کھڑا ہو رہا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا کہ کوئی یا واجب چیز ہے کھڑے ہو کے ہی پیا جائے اس لیے یہ اہل علم کا اعتدال ہے کہ کوئی جو چاہے بیٹھے بیٹھے پی لے اور جو کھڑا ہے وہ کھڑے کھڑے پی لے وہاں جو لگا ہوا اسی طرح سے لگا ہوا ہے تاکہ آدمی کھڑے کھڑے پیے اور بہت سے لوگ بیٹھ کے بھی پیتے ہیں بیٹھ کے پینا کوئی غلط نہیں عام پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کے پینا منع فرمایا اور یہ مکرو ہے اور ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے بسم اللہ کہہ کر پانی پینا پی کر الحمد للہ تین سانس میں پانی پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کرنا بعض لوگ جلدی میں وہیں سے جلدی جلدی سجدے میں وہیں سے وہیں سے چلے گئے اتنی دیر کون جائے بیٹھ جو وہیں سے دو سجدے کر لو اگر شہر لکھتے کوے کی ٹھونٹ مار دی فرمایا کہ نہیں یہ ایک سجدہ ہوا جب تک سیدھا نہیں بیٹھے گا دو سجدے نہیں ہوں گے اسی لیے سیدھا بیٹھے تو اسی طرح پانی کے لیے گلاس کو منہ سے ہٹائے برتن جو بھی برتن ہے منہ سے ہٹائے سانس سانس تاکہ لے پھر دوبارہ پیے ایک دم ایک منٹ ضروری نہیں بلکہ اس کی ایک دو سیکنڈ کی بات ہوتی منہ سے ہٹایا پھر منہ میں لگایا برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے پانی نہ پینا اس میں جراثیم ہوتے ہیں تو جراثیم وراثیم تو تو کی اب تحقیق ہے اس زمانے میں آپ علیہ السلام نے فرما دی کہ ٹوٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے برتن کی طرف سے مت پیو فرمایا مشق سے منہ لگا کر پانی نہ پیے نہ پیے یا کوئی بھی ایسا برتن جس سے دفاتن زیادہ پانی آ جانے کا احتمال ہو کوئی بڑا مشک ہے بالٹی ہے کب ہے ایسی چیز ہے اس میں کیا ہوگا کہ کہیں اس میں احتمال ہے کہ برتن میں سانپ بچو کوئی ایسا کیڑا وہ منہ میں آ جائے بڑی جگہوں پہ ایسی چیزیں ہوتی لہذا اس سے بچنے اس سے بچنے کا اہتمام صرف پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا مصنون ہے الحمد للہ برحمته ولم يجعله لذنوبنا اب دیکھیے اس دعا کو یاد کر لیں پانی پینے کے بعد پڑھے کیسا مزہ ہے یہ تو جب پتا چلتا ہے جب آدمی کو اگر خدا نہ خاصا ڈاکٹر منع کر دے پانی نہ پینا پھر پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت چند دنوں کے لیے میر سازت میر صاحب کو منع کیا تھا ڈاکٹر نے وہ صرف برف جو ہے لے کر اور اس کا ایک قطرہ منہ میں ڈال لیتے تھے چند دن خود فرماتے ایسے سخت گزرے اس لیے آپ اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں وہ آدمی جس کا ہر روز ڈائلسس ہو رہا ہے اور ہر جو ہے اتنی دوائیں اتنی دوائیں جو اچھی خاصی مقدار میں کھاتے ہیں پھر بھی فرماتے ہیں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں یہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دیکھا ہے کہ پانی جب منع ہو گیا تو کتنی مشکل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ پلا رہے ہیں کیسا پانی ٹھنڈا میٹھا پیاز بجھانے والا ٹھنڈا اس اعتبار سے کہ گرم نہیں ہے میٹھا اس اعتبار سے کہ کھارا نہیں ہے پیاس بجھانے والا ہے اگر پیاز بجھانے کی اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے خاصیت نکال لے آدمی کولر نہیں دریا پی جائے پیاس نہ بجھے دیکھیے پیاس جب لگتی ہے آدمی کیا کہتا ہے بوتل لائے نہیں پانی چاہیے بوتل سے مرنڈا سے یا کوک سے پیاس نہیں بجتی وہ آدمی پہلے پانی پیتا ہے پھر کہتا ہے اس کو لذت کے لیے ذائقے کے لیے پینا اور چیز پیاس پانی جو ہے وہ پیاس بجھاتا ہے لہذا پانی پڑھنے کے بعد اس کی تاریخ دیکھیں دعا کا ترجمہ بھی حضرت لکھا ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے ہمارے عمل سے نہیں اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب اس کو کھارا اور کڑوا نہیں ہونے دیا ہمارے گناہوں کے سبب اس کو کھارا اور کڑوا نہیں ہونے دیا ورنہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ پانی کو کھارا ہو جانا چاہیے اب دیکھیے پانی پی کر اگر دوسروں کو دینا ہے تو پہلے دائنے ہاتھ سے دیں اور پھر اسی ترتیب سے دور ختم ہو اسی طرح چائے یا شربت بھی دائیں ہاتھ سے پیش کرنا چاہیے مسافر کے لیے بھی تین آدمی ہیں تو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے ہر اچھا کام دائیں طرف سے کرے ہر اچھا کام دائیں طرف سے گھر میں داخل ہو دایاں پیر رکھے مسجد میں داخل ہو دایاں پیر رکھے بیت الخلا میں داخل ہو بایاں پیر رکھے بری جگہ گندی جگہ باہر نکلے پھر سیدھا پیر رکھے تو یہ قاعدہ کلیا ہے اور دودھ پینے کے بعد اللہ بارک لنا فی من یہ دعا پڑھے لہذا پانی پینے کی یہ سنتیں جو ہے سات آٹھ سنتیں حضرت والا نے یہاں پر نقل فرمائی ہیں تو یہ اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائے ایک ایک عمل جو ہے سنت کے مطابق ہو گیا اس کو علم کا ایک باپ کہتے ہیں کہ پانی پینے کی سنتیں سب سیکھ لی مسائل سیکھ لیے اور کہ پانی کیسے پیا جاتا ہے سنت اس کی کیا کیا ہے اس کو علم کا ایک باپ کہا جاتا ہے اور علم کا ایک باپ جسے سیکھ لیا ایک ہزار رکعت نوافل سے افضل ہے ایک ہزار رکعت نوافل سے افضل ہے اس لیے علم کو حاصل کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو پڑھنا چاہیے جس کا تعلق عمل سے آج بس تحقیقاتی چیزیں پڑھنے کا شوق ہے دس جال کہاں سے آ رہا ہے کب آئے گا اور فلاں جو ہے فلاں کی یہ تحقیق ہے اور فلاں کی یہ سائنسی تحقیق ہے اس نے قرآن کو سائنس سے ثابت کیا ہے سائنس کا تجربہ کل دوسرا ہو جائے گا پھر قرآن کا کیا ترجمہ کرو گے قرآن اپنی جگہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو سائنس سے مت جوڑو ٹھیک ہے کہ وہ تحقیقات آج آج ثابت ہو رہی ہیں لیکن اس کو دینی احکام کے لیے یہ چیزیں یہ چیزیں چیزیں دینی احکام کے لیے نماز کا فائدہ اس لیے کہ نماز پڑھنے سے ورزش ہو جاتی ہے اس لیے نہیں نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی جو نماز ورزش کے لیے پڑھے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا جو روزہ اس لیے رکھے گا کہ چلو پیٹ بھاری ہے ذرا ہلکا ہو جائے گا اور جو ہے پیٹ ذرا آج کل خراب ہے صحیح ہو جائے گا تو اس لیے روزہ رکھے گا ثواب نہیں ملے گا ایسا کرنا ٹھیک بھی نہیں جانا ہے کیا لے کے آ گئے آپ کا جزاک لے کے بھی جائیں گے آپ شادی ہو ہاں، اچھا۔ اس دفعہ منگل کو ہے آپ کے یہاں جی، اچھا۔ اچھا۔ مولانا عبید اللہ انور صاحب ہیں تو ان کی مسجد ہے مکی مسجد اس میں انشاءاللہ منگل کے یہاں دن عشاء کی نماز کے بعد ساڑھے سات بجے نماز ہے ساڑھے سات بجے نماز ہے عشاء کی نماز کے بعد پونے آٹھ اچھا اچھا پونے آٹھ بجے نماز تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد اتنا ہی مختصر بیان کرتا ہوں کہیں بھی میں طویل بیان نہیں کرتا کیونکہ حضرت میر صاحب ہی فرماتے بس آدھا پون گھنٹے کافی ہے ورنہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ کب بیان ختم ہوگا پتہ نہیں گھڑی دیکھ رہے جیسے وہ دو آدمی رہے تھے تو پھر کہا کہ لگتا ہے آپ ہی لوگ سیاسی لیڈر بیان شروع تھا اس کا لگتا ہے آپ ہی لوگ مخلص ہمارے کارکن ہیں لیے ابھی اتنی رات ہو گئی دو تین بج کے ابھی تک آپ لوگ بیٹھے ہم اس انتظار میں تو خاموش ہو تو یہ مائک وائک بند کر کے یہ سارا سیٹ اپ جو ہے یہ سارا شامیانہ وغیرہ لگانا ہمارا کام ہے اس کو اٹھانا اس لیے ہم بیٹھے ہوئے تو اس لیے نہ بیٹھے ہوئے اللہ کے لیے بیٹھے اور اسی لیے میں کرتا رہتا ہوں کہ آدمی پہلے سے تیار ہو کے آئے اللہ کے لیے اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے جتنے حضرت والا فرماتے ہر آدمی دوسرے کو نیک سمجھے جب دینی مجلس میں آئے کوئی نئی بات پتہ نہیں چلی آج بھی وہی بات ہوئی گناہ چھوڑ یہی بات ہے نہ نیا قرآن آ سکتا ہے نہ نئی حادیث آ سکتی بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے اور اللہ والا کیسے بنیں گے تقوا کی تقوا کے راستے سے آدمی بنے گا جب گناہ چھوڑے گا آج عبادات پہ بہت زور ہے نفل پڑھنے والے کم نہیں ہے عمرہ کرنے والے کم نہیں ہے کم ہے تو گناہ سے بچنے والے کم ہیں خوب نفل پڑھ کے آ رہے ہیں گھر میں آ کے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں ان والمنکر بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے ناشائستہ حرکتوں سے بتائیے ٹی وی میں کیا بے حیائی نہیں ہوتی میوزک نہیں ہوتا عورتیں نہیں ہوتی عورتیں مرد کو دیکھ رہی عورتیں مردوں کو دیکھ رہی اور مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ حجن بوا حجن بوا اپنا خاندان اور پاندان سمیت جو ٹی وی دیکھ رہی ارے ہمارا پاندان بھی لے آؤ یہیں پہ ہم پان کھائیں گے اور بڑے میاں بھی ہماری بھی چارپائی یہاں پہ ڈال دو خالی یعنی صاحب کہتے تھے قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں اور کہتا ہماری بھی چار پائی یہاں ڈال دو ٹائم پاس کریں گے اندر فرماتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہو ہو رہا رہا فیل ہے یہ بھی یہ لایا بےکار ہے اور ایک لایانی اس کو کہتے ہیں جو گناہ نہ ہو لایانی اس کو کہتے ہیں جو گناہ تو کرنا نہ جائے ٹی وی تو گناہ ہے یہ جو دوستیاں اور بیلا وجہ کی بیٹھکیں اور یہ ایسی چیز ہے جو میں نے عرض کی کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ایسے ایسے نشے نشے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب لایانی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور خوب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں انشاءاللہ خود بخود یہ چیزیں چھوٹیں گی بس ایک کام ہمیں کرنا ہے صحبت صالحین کا اہتمام صحبت صالحین کا جب اہتمام کر لیں گے تو ہم خود صالح بن جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ دوسرے ہمارے دوست کو ایسے جیسے دنیا والوں کے آدمی دکان کھولتا ہے دوسروں کو دیکھتا ہے اس کی دکان اتنی چل رہی ہے اس کی موٹر سائیکل سے گاڑی آ گئی دنیا کے معاملے میں جب دین کے معاملے میں آئے گا پھر دیکھے گا دیکھو اس کی داڑھی بھی بڑی ہو رہی میری بھی داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے میرے بھی پانچے اوپر ہونے چاہیے میں بھی اللہ والا نظر آؤں اور اللہ والا اندر سے بھی بنوں صرف نظر آنے سے بھی نہیں ہوتا اندر سے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج بعض سالکین ایسے ہیں سالک کہتے اللہ کا راستہ طے کرنے والا سالکین جمع روح سلوک راہ سلوک جب میں نے نام رکھا تو سلوک کون سا سلوک ہے والدین کے ساتھ سلوک ہے یا رشتے داروں کا سلوک یہ سلوک اللہ کا راستہ ہے صلاح کا یا سلوکو راستہ پھر میرا ارادہ تھا جامع طریق ایک کتاب کا نام رکھنے کا ہمارے دوست فیصل نے کہا کہ کون سمجھے گا یہ جامع جان راہ سلوک نہیں سمجھ رہا ٹھیک ہے بھائی پھر ایسے ایسے نام رکھا جو کہ سب سمجھ لیں تو بعض سالکین کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا لکھیں کیا لکھیں روح کی بیماریاں ان کا علاج پڑھیں جب پڑھیں گے پتہ چلے گا بیماریاں کیا ہیں ان بیماریوں میں سے آدمی کہے گا یہ کتاب حاضر طبیب اس میں بیماریاں سمٹمز بھی لکھی ہیں بیماریاں کے علامات اور اور اس کا علاج بھی لکھا جو آدمی ایسی چیز پڑھے گا یہ وہی روح کی بیماریاں اور ان کا علاج تو پتہ چلے گا یہ بیماری تو ہمارے اندر بھی ہے اور اسی طرح حضرت والا کی ایک کتاب ہے تربیت عاشقان خدا پہلی کتاب کیا نام بتا روح کی بیماریاں اور ان کا علاج زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یہ کتاب میرے بھائی طاہر صاحب نے مجھے دکھائی جب مطلب میں پندرہویں سال میں تھا ساڑھے چودہ سال کا تھا کہ یہ بزرگ ہے تو یہ سب سے پہلی کتاب میں نے حضرت والا کی دیکھی تھی روح کی بیماریاں اور ان کا علاج سن انیس سو چوراسی پچاسی کے درمیان تو دوسری کتاب کون تھی تربیت عاشقان خدا اس میں بھی اپنا آئینہ نظر آ جائے گا کہ یہ مرض تو مجھ میں بھی ہے پھر اس کا جواب بھی ہے حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے جواب کو جواب کو یعنی کہ سمجھنے کی کوشش کرے اور اس اس کے مطابق عمل بھی کرے لیکن اگر وہ عمل نہ ہو رہا ہو جیسے آدمی کو ہلکا سا فلو محسوس ہوا پہنا ڈال لے لے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں لے لے کھا لے کیوں نہیں کہتے ٹیک ہے نا ٹیک کا ترجمہ ہے ٹیک ٹیک ٹی چائے لو چائے پیو بھائی تو یہ اصل میں انگریزی کے ہم نے بھی اخذ کیا کہ دوا لے لیں تو کیا ہلکا ہلکا سا بخار محسوس ہوا پیناڈول لے لیا اب کیا بخار ایک ہفتے لگے پھر بھی پیناڈول پہ کام چلائیں گے کیا کریں گے بھائی محلے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اب محلے کا ڈاکٹر بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ٹیسٹ کروائیں آگے جائیں لیاقت یا اس سے آگے آغا خان جاتے نہیں جاتے اسی طرح اگر وہ نہیں مرض صحیح ہو رہا ہو پھر اللہ والوں کے پاس جائیں پھر اللہ والا کہیں گے بھائی مرض تمہارا شدید ہوتا جا رہا ہے کچھ دن رہ پڑو اتنے کام ہے کیا کریں ڈاکٹر سے بھی یہی کہیں نا اتنے کام ہے آپ کو دیکھتے نہیں میں نوکر ہوں ہوں پرائیویٹ نوکری کر رہا میں اگر میں اگر میں آپ کے پاس ٹھہر جاؤں گا خان میں بیس دن میری نوکری چھوٹ جائے گی ٹھیک ہے نوکری کرو جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے پھر مر جاؤ تو ہمیں نہ کہنا جیسے وہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ اگر وہ اس نے کہا تھا پیر صاحب گئے تو گاؤں میں اور کہا کہ یہ بھینس ہمیں دے دو تو اس نے کہا کہ حضرت یہ ایک ہی بھینس ہے ہمارے لیے اور جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا اچھا اگر بچہ مر جائے تو ہمیں نہ کھیلا دیا نا بچہ مر جائے عورت نے پیر پکڑ لیے شوہر کے کہ دے دو اس کو نہیں ہمارا بچہ مر جائے گا یہ یہ طریقہ ہے ہدیہ بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے وہی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بغل میں تو اگر نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا تو اس لیے یہ کتابیں جب پڑھیں گے ہم تربیت عاشقان خدا تین جلدیں آ چکی ہیں تین جلدیں آ چکی ہیں اور ایک اور چھپ رہی ہے ان شاء اللہ تو یہ پڑھیں اپنا آئینہ نظر آ جائے گا پھر جو چیزیں سمجھ میں آئے اپنے شیخ سے جس سے مشورہ کرتے ہیں پیر بناتے ہوئے مشکل ہوتی ہے مشیر بنا لو خط لکھتے ہوئے مشکل ہوتی ہے ملاقات میں بتا دیں تنہائی میں وقت چاہیے وہ بھی دیا جائے گا کوئی فیس نہیں لی جائے گی تنہائی میں وقت دیا جائے گا فون پہ پوچھنا ہے مختصر بات فون پہ پوچھا جا سکتا ہے بہت سے ایسے بھی ہیں جو میل پہ پوچھتے ہیں ان کو بھی جواب دیا جاتا ہے باہر سے کراچی کے باہر سے یا کراچی میں بھی رہ کے بھی میل کرتے یہ عجیب میل ہے جو کراچی میں رہ کے بھی میل کرتے لیکن تو جب میلان ہو تو میل کرنا چاہیے جب میلان ہو تو میل کرنا چاہیے لہٰذا کسی بھی طرح آدمی ہر جب ہر آسانی موجود ہے اس کے بعد موجود اگر ہم پوچھیں گے نہیں اور اپنے نہیں میں ابھی طرح اصل میں میں اس دن یہ اپنے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب سے کہہ رہا تھا کسی کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ وہیں پہ رکا ہے بالکل ترقی نہیں کر رہا ہے دین کے معاملے میں میں نے کہا بعض لوگوں نے اپنا ایک طے کر لیا کہ ہمیں بس یہیں رہنا ہے اس سے ترقی نہیں کرنی اب جیسے بس یہی نوکری ہمیں کرنی ہے دس ہزار سے زیادہ کیا کریں گے اتنی خناط پسندی ہے کسی میں ہر آدمی چاہتا نہیں پندرہ ملے بیس ملے دنیا کے معاملے میں بہت کم ہے قناخت تو بعض لوگ دین کے معاملوں میں اتنا ہے بس کافی ہے اب اگر مرید بنیں گے پھر اصلاح کریں گے پتہ نہیں آگے کتنے خطرناک کوئی خطرناک نہیں کوئی جو ہے سب کے سامنے جب تک نہیں ڈانٹا جائے گا جب تک وہ ڈانٹ اس کو محبوب نہ ہو جائے جب تک حضرت والا فرماتے تھے شیخ چپت نہیں لگاتا جب تک شیخ کی چپت چپاتی کی طرح محبوب نہ ہو جائے ایسے تھوڑی ڈانٹ لگائی جاتی ایسے ڈانٹ نہیں لگائی جاتی ڈانٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے مرید کا ڈینٹ نکلتا ہے لہٰذا ڈرنا نہیں چاہیے آگے بڑھے تو صحیح مشورہ کرے والا فرماتے پیر بناتے شرماتی مشیر بنا لو مشورہ کر لے آدمی کوئی ایسا کام کر گزرتے پھر کہتے ہیں وہاں چلے گئے تھے تو یہ ہو گیا وہ شادی میں مکس گیدرنگ بھی تھی تصویر کشی بھی ہوگی پھر گئے کیوں جانے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا اب بعد میں بتا رہے ہیں تو بعد میں تو اطلاع دی جا رہی ہے پوچھا تو نہیں جا رہا ہے پہلے پوچھے تب عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری طرح پورے دین پر چلنے والا بنائے تقوا کا اہتمام نصیب فرمائے کوئی نام تو رکھ گے دعا کیا کریں اللہ جملہ دینی خدام دینی مدارس کی دینی اداروں کی حفاظت فرمائیے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے اللہ شر کو اہل خیر بنا دیجیے جن کی قسمت میں اہل خیر بننا نہیں ہے اللہ ایسے اہل شر کو شر سے زمین کو پاک فرما دیجیے مدد فرما دیجیے جتنے اللہ دینی کام ہو رہے ہیں سب میں ترقی عطا فرما دیجیے جتنے شعبے آپ کے راستے میں کام کر رہے ہیں سب کی مدد نصرت فرما دیجیے ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے اپنا قرب خاص نصیب فرما دیجیے اللہ ہمارے سیف صاحب کے نواز بیمار ہیں یا اللہ مکمل شفایاب فرما دیجیے اللہ کو مکمل شفایاب فرما دیجیے بیٹی بھی ناساز طبیعت ہے اللہ اس کو بھی یاب فرما دیجیے ہمارے معین صاحب نمازی ہیں اللہ ان کو بھی یاب فرما دیجیے اللہ اس گھر میں اور جہاں جہاں جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجیے حضرت میر صاحب حضرت مولانا مدر صاحب حضرت والا کی جسمانی روحانی ضروریات کی